عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا پیر کی صبح کو آپ اپنے لڑکے کے ساتھ میرے پاس آئیے تاکہ میں آپ کے حق میں ایک ایسی دعا کر دوں جس سے اللہ آپ کو اور آپ کے لڑکے کو فائدہ پہنچائے پھر وہ صبح کو گئے اور ہم بھی ان کے ساتھ گئے تو آپ نے ہمیں ایک چادر اڑا دی پھر دعا کی اے اللہ عباس کی اور ان کے لڑکے کی بخشش فرما ایسی بخشش جو ظاہر اور باطن دونوں اعتبار سے ایسی ہو کہ کوئی گناہ نہ چھوڑے اے اللہ ان کی حفاظت فرما ان کے لڑکے کے سلسلے میں یعنی اس کے حقوق کی ادائیگی کی انہیں خوب توفیق مرحمت فرما جامع ترمزی حدیث نمبر تین ہزار سات سو باسٹھ یہ حدیث صحیح ہے